دو ہفتے کے بعد میں بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں جو ہمارا سفر ہوا تقریباً بہت لمبا سفر تھا میں ہم دو تین دن نیوزی لینڈ میں رہے اور کچھ دن فجی آئرلینڈ میں رہے فجی میں یہاں کے بعد طالب علم جو فارغ ہو چکے ہیں اور وہاں بعض مدارس میں پڑھا رہے ہیں اور ان مدارس میں دور حدیث تک کی تعلیم ہے تو خواہش پر مدرسے کے محتم اور دوسرے حضرات کی طاقت پر ہم گئے تھے اور یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں اور برکات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے علماء دیوبند کا سلسلہ اور ان کے مدارس کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا اور جہاں جہاں آدمی یہ تصور نہیں کر سکتا یہ خیال نہیں کر سکتا کہ کوئی مدرسہ ہوگا وہاں اللہ تعالی نے مدرسے قائم کیے جتنے باطل لوگ ان مدارس کو دباتے ہیں برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالی فضل فرماتے ہیں اور ان دین کے قلعوں کی حفاظت کرتے ہیں اور جگہ جگہ ان دین کے قلعوں کو تعمیر کرتے ہیں تو نیوزی لینڈ جب ہم گئے الحمد للہ وہاں تبلیغ جماعت کا کام بھی ہے مختلف تنظیمیں بھی کام کر رہے ہیں مسلمانوں میں دین کی طلب اور دین کی تڑپ موجود ہے نوجوان مرد اور اسی طرح عورتیں دین کی طلب اور دین کی تڑپ رکھتے ہیں اور رکھتی ہیں اور کوئی بیان ہو رہا ہو تو دور دور سے لوگ آتے ہیں اور وہاں کے حساب سے بڑا مجمع ہوتا ہے اور وہ کہتے رہے کہ ہمیں ایسے بعض علماء کی ضرورت ہے جو انگلش اچھی طرح بولتے ہوں کیونکہ جو نوجوان ہیں وہ کسی زبان کو پسند کرتے ہیں اور کسی زبان کو زیادہ سمجھتے ہیں اور ٹوٹی پوٹی زبان ہو اس میں ان کو زیادہ مزہ نہیں آتا اچھی زبان ہونی چاہیے تو ماشاء اللہ یہاں کے علماء جو بات گئے اور وہاں کام کیا ان سے وہ بہت خوش تھے اور چاہتے تھے کہ اسی طرح وہاں سے اچھے علماء آ کر مستقل آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے مستقل نہیں آ سکتے تو کسی نہ کسی نسبت سے جیسے رمضان میں جانا چاہیے اچھے بولنے والے جو لوگوں کا مزاج سمجھتے ہوں اور وہاں بھی ہم نے دیکھا فیجی میں بھی دیکھا ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نظارے بہت عجیب ہیں ہر جگہ سبزہ درخت ہر جگہ باغات اور پھل اور پھول اور جہاں جہاں آدمی قدم رکھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب ہیں اور یہی زبان سے نکلتا ہے صبح نقمہ سے پاک ہے آپ نے اس دنیا کو بیکار نہیں بنایا بے فائدہ نہیں بنایا حکمتوں سے بری ہوئی دنیا ہے اور یہ منظر سامنے آتا ہے ففی کل واحد ہر چیز میں اللہ تعالی نے نشانی رکھی ہے جو نشانی بدلاتی ہے دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبار وحدہ لا شریک ہے اور یہ کہ ہر گیا ہے کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک اللہ گویت جو پودا زمین سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی یہ وحدہ لا شریک لہو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہر ایک اس پر دلالت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے اور حضرت سعیدی نے کہا کہ در اختار ہوشیار ہر ورقی تفترین معرفتی کردگار کہتے ہیں حضرت سعیدی کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے مولوی صاحب کی ان کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی ہوتی ہے دشمنی مولوں میں بھی دوسرے لوگوں میں بھی مولوں میں درد زیادہ ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کچھ دشمنی چل رہی تھی تو ان کا خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں اور جنت میں چکر لگا رہے ہیں ان سے پوچھا آپ تو آزاد قسم کے شاعر سے کہا جنت میں کیا کہا اس نے کہا دیکھو میں نے یہ شعر کہا برگ درختہ نے سبز در نظر ہوشیار درختوں کے سبز پتے ہوشیار کی نظر میں ہر ورق دفتر اس میں ہر ایک پتہ پورا دفتر اور فیکٹری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچاننے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ہر ورق دفتر معرفت کردگار اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچاننے کے لیے بس اس شہر کی وجہ سے میری مفرت ہو گئی اور کیا چاہیے اللہ تبارک جب بخشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشتے ہیں تو ایک چھوٹا سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے اس کی وجہ سے بخش ہو جاتی ہے امام غزالی کا کتابوں میں لکھتا ہے جامع صغیر جو کی ہے اس کی شروحات میں لکھتا ہے کہ اس نے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری مغفرت اور بخش کس وجہ سے ہوئی کہ میں کتاب لکھ رہا تھا اور قلم سے لکھ رہا تھا سیاہی قلم کے ساتھ لگی تھی ایک مچھی آئی بیٹھ گئی میں نے اپنے قلم کو روکا اس مچھی نے اچھی طرح پی لیا پھر میں نے اپنا کام شروع کیا چھوٹے سے عمل کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی شاہ جی نے کہا سر میری بخشش اس وجہ سے ہو گئی اس کو کہتے تفکر اللہ تعالی کی قدرت میں اللہ تبار تعالیٰ کی مخلوقات میں تفکر جیسے شاہ جی نے فرمایا یہ درخت فیکٹری ہیں دیکھیے آدمی سوچ لیں درخت ہے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتا ہے آکسیجن نکالتا ہے یہ دونوں کام فیکٹری میں ہو رہے ہیں درخت کے اندر فیکٹری لگی ہوئی ہے تنا موٹا ہو رہا ہے جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں پتے بن رہے ہیں پتے گر رہے ہیں اس کی جگہ پر نئے پیدا ہو رہے ہیں شاخیں پیدا ہو رہی ہیں پھل لگ رہے ہیں آم کے درخت میں پھل لگ رہے ہیں پھر اسی فیکٹری کے اندر آم کے پھلوں کی پیکنگ ہو رہی ہے جو اس کا چھلکا ہے پیکنگ یہ پورا کام بڑی خاموشی سے ہو رہا ہے کوئی چھوٹی سی فیکٹری ہوتی ہے اس میں شو شوہر کام کرنے والے اور مشینوں کی چلک مشینوں کا چلنا یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت سب کچھ کر پھر پھل کا میٹھا ہونا میٹھا ہو جاتا ہے پک جاتا ہے پکنے کے لیے کیا چاہیے میٹھے ہونے کے لیے کیا چاہیے یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے درخت اگر کبھی کوئی یہ سوچ لے یہ عبادت آج میں اچھی جگہوں پر خوبصورت جگہوں پر جا کر عیاشی کرے بربازی کرے گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کو پہچاننے کے لیے ما خلقت هذا باطلا یہ کہتا رہے اور پڑھتا رہے یہ عبادت بنتی اس لیے فرماتے ہیں ذکر کی بہت قسمیں ہیں ذکر کی ایک قسم ہے ذکر قلبی ذکر کی دوسری قسم ہے ذکر لسانی یعنی زبانی ذکر ذکر قلبی جو قلب کا ذکر ہے اس کی دو قسمیں ہیں ذکر قلبی کی ایک قسم ہے فی خلق السماوات والارض اللہ تعالی کی مخلوقات میں فکر کرنا اس کی بزرگی کو عظمت کو پہچان لینا یہ بھی ذکر قلبی ہے اور یہ مفسرین نے لکھا ہے اپنی طرف سے میں نہیں کہتا یہ بھی ذکر قلبی ہے اس وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں فکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر مت کرو یہ جو چھوٹا سا سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے اگر ہم آنکھوں کو اس کی طرف لگا دیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری اور نیچے جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو سورج ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہماری عقل اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیسی چلو اس لیے کہتے تو دل میں جو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان یہی ہے دل میں اللہ تعالیٰ آتا ہے سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی بات نہیں آتی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تفک کرو ہی اللہ والا فی اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر مت کروں اور حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں فکر کرنا رات کو عبادت کر کے جاگنے سے بہتر ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں فکر کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور قدرتی کو پہچان لے یہ ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے دیکھو سیر بھی کرو اور عبادت بھی کرو کتنا آسان بنایا اللہ تعالیٰ نے سیر بھی ہو جائے اور عبادت بھی ہو جائے لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ آدمی چیزوں کو اس نظر سے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا کیا چیزیں کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں تو امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی شخص نے کہا تھا میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو نہیں مانتا لوگ اس کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے امام ابو حنیفہ کو بھی بلایا گیا مناظرہ کرنے بات کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ دیر سے پہنچے اور ایک فرضی واقعہ بیان کیا میں یعنی نے اس کے ساتھ دل میں کہا پھر فرض اور کہا دیکھو ایک آدمی اگر آ رہا ہو اس کو دیر ہو گئی اس لیے دیر ہوئی کہ راستے میں دریا پڑتا تھا دریا میں نہیں آ سکتا تھا کشتی موجود نہیں تھی کیا دیکھتے ہیں کہ خود بہت لکڑیاں کٹ گئی خود بہت تختے بن گئے خود بہت کشتی بن گئی خود بخود نظام ہو گیا خود بخود چلنے لگی اور ابو حنیفہ نے فرمایا میں اس میں بیٹھ کر آ گیا پھر فرض اور دیر سے پہنچا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے خود بہت یہ ہوا خود بہت وہ ہوا خود بہت یہ تو نہیں ہو سکتا کہا جب چھوٹی سی چیز کشتی خود بہت نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر نہیں ہو سکتی تو اتنی بڑی کشتی زمین ہے آسمان ہے اس کے اندر پورا نظام ہے تو ایسا مضبوط نظام ہے کہ جس مضبوط نظام کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا کیا یہ بنانے والے کے بغیر ہو سکتا ہے کہ کوئی بنانے والا نہیں کہتے ہیں فلان ایئر لائن کبھی بھی لیٹ نہیں ہوتی فلان جہاز کبھی لیٹ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے دس منٹ پندرہ منٹ ایک گھنٹہ کبھی ٹائم سے پہلے پہنچتا ہے کبھی ٹائم کے بعد پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا سورج کے لیے چاند کے لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاند انتیس اور تیس کا نہ ہو اٹھائیس کا ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ چاند اکتیس کا ہو جائے اتنا مضبوط نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا جنوری کی فلان تاریخ کو پہلی تاریخ کو یا دوسری تاریخ کو سورج کب نکلتا ہے فلان وقت یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جنوری کی پہلی تاریخ ہو اور سورج دس منٹ پہلے نکلے یا دس منٹ بعد اتنا محکم اور مضبوط نظام اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ ایک دو ہوتے تو ایک لیٹ کرتا ایک جلدی کرتا آج ایسا ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کشتی تو بغیر چلانے والے کی بنانے والے کی بنتی ہے نہ چلتی ہے اتنی بڑی کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر اس کے قدرت کے بغیر کیسی چلتی ہے جو زمین پر آسمان کی کشتی اگر آدمی ان چیزوں میں غور اور تفکر کرے تو یہ عبادت ہے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ مجھ سے دور آپ بیٹھ جائیں کیوں ذریع ذریع نہیں احمد اللہ مجھے چھوڑ دے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اس لیے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے رات کو یہ آیتی نازل فرمائی ہیں ان نفی خلق والارض آسمان اور زمین کی پیدائش میں وقت اور دن اور رات کے گزرنے آنے جانے میں یا مختلف ہونے میں کہ ایک چھوٹا ایک بڑا کبھی ایک چھوٹا کبھی دوسرا چھوٹا تل الالباب عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت قدرت نے کہا بہت اچھی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل المن فراہ ولم ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو آیات پڑھتے تو ہے لیکن ان آیات میں غور اور فکر نہیں کرتے یہ آسمان زمین یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر کرنے کے لیے پیدا فرمائی ہے کہتے ہیں کہ چاند چھوٹا ہے اور زمین بڑی ہے اگر زمین چاند جتنی چھوٹی ہوتی زمین تو ہوا اوپر کی طرف اڑ جاتی ہوا یہاں نہ ہوتی ہوا کو زمین کنٹرول نہ کرتی جیسے چاند چاند پر ہوا نہیں اور سب لوگ مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کو چاند جتنا نہیں بنایا اگر چاند جتنی زمین ہوتی چھوٹی ہوتی تو ہوا بھاگ جاتی اور جب ہوا نہ ہوتی تو لوگ کیسے رہتے چاند پر نہیں رہ سکتے یہاں پہ نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ نے خاص مقدار میں زمین کو بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یقیناً قدرت اور اشتفا کی چیز نہیں ایک آدمی مضبوط عمارت کو دے کے بہترین عمارت جس میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہے اور ہے اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ عمارت کس طرح بنی خود بہت مٹی جمع ہو گئی خود بہت اینٹی بن گئی خود بہت دیوار بن گئی خود بہت ترکیب بن گئی خود بہت چٹ ڈالی گئی خود بہت قالین بچائی گئی کارپیٹ بچایا گیا خود بہت یہ ہو گیا خود وہ کہے گا آپ کا دماغ خراب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مضبوط نظام بنایا ہے کہتے ہیں اگر زمین سورج جتنی ہوتی زمین سورج جتنی بڑی ہوتی تو جو ہوا پانچ سو میل تک ہے وہ ہوا چار میل تک ہوتی اس لیے کہ بہت زیادہ ہوا اپنی طرف کھینچتی جتنے رہنے والے ہیں سب اس اس طرح ہو جاتے چھوٹے چھوٹے ہوتے جیسے مینڈک مینڈکوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں انسان اور بڑھنا یہ سب ختم ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زمین ہی کی مقدار میں بنایا ہے اور کہتے ہیں کہ سورج زمین سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے نو کروڑ تیس لاکھ ایک کروڑ دس ملین کا ہوتا ہے دس ملین ایک کروڑ کہتے ہیں کہ اگر یہ مسافت آج ہی ہوتی یعنی نو کروڑ کی جگہ پانچ کروڑ میل سورج دور ہوتا زمین کی تو سورج کی اتنی حرارت اور گرمی ہوتی اتنی گرمی ہوتی کہ زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب چل جاتی اور جب تھوڑی بہت بچ جاتی تو وہ رات کے وقت جب اوس پڑتی اور ٹھنڈک پڑتی اس کے حالات ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے سورج کو خاص نظام کے مطابق جتنا دور ہونا چاہیے اتنا بنایا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آواز جتنے لوگوں کو گلے گلے کو دیکھے تو گلا اس کا سوراخ اس کی کیفیت ایک ہے کوئی فرق نہیں لیکن کسی کی آواز اتنی اچھی ہے کہ لوگ ہش کرنے کرتے ہیں کسی کی آواز اتنی بری ہے پرندے بھاگ جاتے جانور بھاگ جاتے کیا حضرت کار جی نے واقع نقل کیا ہے گلستان میں کہتے ہیں ایک مسجد میں ایک مؤذن تھا اذان دیتا تھا لیکن اس کی بہت بری آواز تھی لوگوں نے اس سے کہا آپ اذان نہ دیں دوسرا آدمی اذان دے گا اس نے کہا میں تو مر جاؤں گا لیکن اذان نہیں کیوں لوگوں نے چند کیا اور اس سے کہا کہ آپ حج کی لے چلی جائیں اس نے کہا بہت اچھی بات ہے چند مل گیا حج کی لیے جا رہا تھا ایک بستی میں پہنچ گیا وہ عیسائیوں کی بستی تھی وہاں کرسچن رہتے تھے اس کو تو آزاد دینے کا شوق تھا وہی کسی میدان میں کھڑے ہو کر یا گرجے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے آزاد دینے شروع کیا آزاد دینے کے بعد ایک عیسائی کرسچن پوپ آیا اور اس کی دعوت کی بہت بہترین دعوت ہو گیا دعوت کھائی اور کہا آپ مجھے بتا دیں جب میں اپنے مسلمانوں میں اذان دیتا تھا تو نفرت کرتے تھے آپ کے ہاں میں نے اذان دی تو آپ نے میری دعوت کی اس نے کہا نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ میری ایک لڑکی تھی کافی دنوں سے اس نے اسلام کی اسٹڈی کی تھی اور وہ مسلمان ہونا چاہتی تھی آج اس نے آپ کی آواز سنی تو اس نے کہا نہیں نہیں میں مسلمان نہیں ہوں گی اس لیے میں خوش ہوں اور آپ کی دعوت بعض لوگوں کی آواز ایسی اور بعض لوگوں کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ہش ہش کرتے ہیں کیفیت ایک رگ ایک شوراک ایک طرح منہ میں فرق نہیں اور آواز میں فرق ہے یہ اللہ وقت خلاف السنت و ساتھ کے رنگوں کا اختلاف ایک ہی رحم کے بچے پیدا ہوتے ہیں ایک ماں باپ کے بچے ہوتے ہیں طبیعت میں فرق رنگ میں فرق شکلی کروڑوں انسان اور حیوانات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کروڑوں انسان اور ہر ایک انسان کی شکل دوسری سے اگر بالکل ایک جیسے ہو پھر بھی دونوں کو سامنے بیٹھا دے تو دونوں کا فرق اور ہاتھوں کی نشانات اور ہاتھوں کی نشانیوں کے اندر فرق ہو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل اس کے لیے ہلاکت ہے جو ان آیات کو پڑھتا ہو اور اللہ تعالی کی قدرت میں فکر نہیں کرتا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک درخت بنایا درخت ہے اس میں چوت لگتا ہے اور یہاں بھی ہوتا ہے بعض جگہ وہی چوت کے پتے شہد کی مچھیاں کھاتی ہیں تو شہد شہد بنتا ہے وہی پتیاں بکری کھاتی ہے تو مینگنی اور پاسانا وہی پتیاں ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم ایک پتے میں ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی کو کہتے ہیں تفکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سوچنا اور فکر کرنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کے لیے تو تحجد کی شروع کرنے سے پہلے وضو کرنے سے پہلے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اس وقت آسمان بہت خوبصورت لگتا ہے ستارے چمکتے ہیں چاندنی رات ہو تو چاند چمکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے یہ آیات پڑتی تھی نفی السماوات اس لیے خراب کہتے ہیں کہ جو تحجد کے لیے اٹھ جائے آسمان کی طرف دیکھے یا باہر یا نہیں دیکھ سکتا تو یہ آیات پڑھ لیں انڈا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے جیسے چوزے کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چونچ پر ایک تیز دانہ پیدا کرتا ہے اور وہ انڈے کو توڑتا ہے چھلکے کو اور باہر نکلتا ہے اور بعض مرتبہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اس میں غیب کی قدرت ہے اللہ کی قدرت شتر مرخ کا انڈا اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس کے توڑنے کے لیے ڈرل چاہیے اور ڈرل ہم نے تجربہ کیا ہے مولانا ابراہیم صاحب نے کہ وہ ڈرل کا جو اس کی سوئی ہے یعنی اس کا وہ جو لوہا ہے وہ بھی ایک جگہ نہیں ٹہرتا وہ جب لگاتے ہیں تو ہے اتنا سخت ہوتا ہے ڈرل اور مشین سے اس میں سوراخ آتے ہیں سب اس میں سوراخ ہو جاتا ہے آدمی سوچ لے کہ اس کے اندر جو بچہ ہے کا بچہ چھوٹا تھا اس کے پاس نہ ٹرین نہ مشین نہ بجلی نہ لائٹ وہ کیسے اس کو توڑ کر باہر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس میں شامل نہ کرے تو وہ کیسے باہر آ سکتا ہے جیسے جب گولی چلتی ہے تو گولی اثر نہیں کرتی جب تک گولی کے اندر کن پاؤڈر نہ ہو اسی طرح شتر مرغ کا بچہ جب اس انڈے کے خول کو اور خول کیا وہ لوہے کی طرح ہوتا ہے لکڑی کی طرح ہوتا ہے اس کے ساتھ جب تک اللہ تعالیٰ کی قدرت شامل نہ ہو وہ نہ اس کو توڑ سکتا ہے اور نہ باہر نکل سکتا ہے اس لیے کہتے ہیں ففی کل شعر لہو آیتن اللہ واحد یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں پہلے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے ابو نواز ابو نواز بہت آزاد قسم کا شاعر تھا اس کو کہتے ہیں شاعر الخمریات شراب اور شراب کی شراب کی تعریف میں لڑکیوں کی تعریف میں لڑکوں کی تعریف میں کیونکہ وہ بسرے کا رہنے والا ہے اور بسرا عرب اور عجم دونوں کا ملتے ہیں تو عرب کی طرح لڑکیوں کی تعریف اور عجم کی طرح لڑکوں کی تعریف کیونکہ وہ سنگم ہے بسرا کوفہ اور بہت آزاد زندگی گزاری تھی اور ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے بیان کر رہے تھے تو وہ رو رہے تھے کسی نے ان سے چھپکے سے کہا الحمدللہ للہ آپ کی اصلاح ہو گئی آج تو آپ رو رہے ہیں بزرگ کے بیان میں انہوں نے کہا نہیں میں اس وجہ سے روتا ہوں کہ وہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ جو خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے وہ رو رہا ہے تو میں اس کی موافقت میں رو رہا ہوں آزاد لیکن انسان کو آخر میں توبہ ہی کرنا چاہیے شروع سے توبہ کرنا چاہیے لیکن شروع میں نہ ہو سکے تو پھر توبہ ضروری ہے تو جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہے ہیں ابو نواز اس سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو جنت میں آپ کی زندگی میں تو یہ چیز نہیں تھی ہمارے ہمارے سال کمی تھی نماز کی پابندی ہوگی دوسری چیزیں ہوگی لیکن آزادی تھی اس نے کہا میں نے نرگس کا ایک باغ دیکھا نرگس ایک پھول ہے سفید سفید پھول ہوتے ہیں اور گول قسم کے پھول ہوتے ہیں وہ نرگس کا پھول کہتے ہیں اس وقت مجھے اللہ تعالی کی عظمت اور بزرگی یاد آئی اور میں نے یہ شاعر کہے تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجان سابقات على أهدابها ذهب سفيك على قذب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك یہ کہا کہ تفکر فی نبات الارض اور ایک روایت میں ہے تمل فی ریاض الورد تم نباتات اور پھولوں میں سوچ لو اور فکر کرو اور دیکھ لو فی نبات الارض الى آثار ما صنع الملیکو کہ اللہ بادشاہ نے کیا کیا چیزیں ہماری لیے بنائی ہیں اور عیون من لجین اور چاندی کے چشمے ہیں یہ سفید پھول جب چھوتے ہیں سفید پھول اور پانی جب ہوا سے حرکت کرتے ہیں تو ایسا ہے کہ جیسے چاندی ہل رہی ہو اور چاندی چل رہی ہو ہوجادی اور اس کے پانی کی کناروں پر جو دھوپ لگتی ہے دھوپ جو پیلی پیلی دھوپ ہوتی ہے یہ ایسا ہے جیسے کسی نے چاندی کے کناروں پر سونا لگایا ہو سفید پانی سفید پھول اس کے اوپر جو دھوپ لگتی ہے اثر کے وقت اثر کے وقت دھوپ پیلی ہوتی ہے ایسا ہے جیسے کسی نے سونا چڑھایا ہو شاہدات یہ جو شاخ ہے سبز اور نیلی نیلے شاخ یہ ایسے ہیں جیسے زبردست اور یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ شریف کہ اللہ تعالیٰ شریف کے پس کہا یہ شعر میری مغفرت کا سبب بن گیا اور ایک روایت دوسری روایت دونوں روایتیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ابو نواز کو کسی نے وفات کے بعد دیکھا بہت خوش اور ان سے پوچھا آپ تو بڑے خوش اور اچھی حالت میں ہیں کہنے لگے ہاں آخری وقت میں جب میں بیمار ہوا تو میں نے اشعار کہی اور وہ اشعار ابھی تک میرے تکیے کے نیچے پڑے ہوں گے آپ دیکھ لیں میرے تکیے کے نیچے میں نے تکیے کے اندر رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم ہوا کہ ان اشعار کی وجہ سے ان کی مغفرت کرنی ہو مغفرت ہو جائے اور ان کی بخشش ہو جائے وہ اشعار کشیدہ ہے اور اس قصیدے کو حافظ ابن کثیر نے الوداع و نہائے میں نقل کیا ہے ایک ان کے ایک دو شہر یہ کہا یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوك اعظم بي ولقد علمت يا ربي اے الله ان عظمت ذنوبی کثرتا اگر میرے گناہ زیادہ ہونے میں زیادہ بھی ہے اور بڑی بھی ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَةَ أَعْزَمُ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اے اللہ آپ کا معاف کرنا اس سے بہت زیادہ ہے وہ ایک دور دوسرا شعر یاد آیا کہتے ہیں شاید روح المعانی نے کسی جگہ نقل کیا کہتے ہیں انا مخطئ انا مذنب انا خاطئ أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاسي هو غافر هو راحم هو عافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة وستغلبا أوصافه أوصافي أنا مذنب ما گناہگار أنا مخطئ ما خطاكار ہوں أنا عاصی ما گناہ عاصی معصية معصیت قل هو اور غافر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے رحم کرتا ہے عافی اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے کہتے ہیں میں نے تین صفات کا تین صفات کے ساتھ مقابلہ کرایا اللہ تعالیٰ کی صفات میری صفات پر غالب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ عافی ہے میں مجھے معاف کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ غافر ہے مجھے معاف کریں گے اللہ تعالیٰ راحم ہے مجھ پر رحم کریں گے نواز نے بھی کہا یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بان عفوك اعظم آپ کا معاف کرنا سب سے زیادہ ہے ان کا نلا یرجو کا اللہ محت ان کا لا یار جلن المجرم اے اللہ اگر آپ کی رحمت کی امید نہیں کرے گا ان کا نلا یکجو کا اللہ محسن اگر محسن کا لفظ ان کا نلا کا اللہ محسن اگر آپ کی معافی کی امید نہیں کرے گا مگر اچھا عمل والا محسن کے تین معنی آتے ہیں محسن کے ایک معنی ہے مخلص محسن کے ایک معنی ہے الذي يحسن اعماله جو اپنے احمال کو ویری گڈ بناتا ہو اچھا بناتا ہو اور محسن کے ایک معنی ہے يحسن مع غیر جو دوسروں کے ساتھ احساس کرتا ہو تو ان کا نلا یرجو کا اللہ محسن اگر آپ سے وہ شخص امید رکھتا ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے تو بتا دیجیے وہ مجرم کس کی کنا میں جاؤں مجرم اور گار کس کی پنا لے گا اس کے پاس تو کوئی اور جگہ نہیں ہے اگر آپ نے اپنے در سے اس کو اپنے دروازے سے اس کو دھکا دے دیا تو کون سا دروازہ ہے جس پر وہ جائے کسی اور کا دروازہ تو ہے ہی نہیں تو وکرما جو ابو جہل کا بیٹا تھا اور ابو جہل کی طرح ابو جہل کی طرح اسلام کی دشمنی میں بہت تھا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو وہ بھاگ گیا اور بھاگ کر کشتی میں بیٹھ گیا کشتی میں یہ زمانے میں لانچ ہے کشتی میں بیٹھنے کے بعد دریا یا سمندر کے اندر لہریں اور اٹھی یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کشتی ڈوب جائے گی کشتی کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ہلتی رہتی تھی رہتی تھی لوگوں نے کہا اس وقت تم اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تاکہ بچو وکرما نے کہا اچھا جب اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے تو پھر باہر جا کر کوئی کیوں اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں طلب کرے گے جب یہاں اللہ کی مدد ہے تو باہر بھی اللہ کی مدد ہے یہ تقسیم تو غلط ہے کہ یہاں اللہ سے مدد مانگو اور باہر دوسروں سے مدد مانگو پھر اور جب آیا تو ان کی بیوی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کی کہ حضرت اگر آئے گا تو آپ معاف کریں گے معاف کریں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور جب تک آدمی غر کے وقت میں نہ پہنچے یعنی موت کے وقت نہ پہنچے تو اس وقت اللہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں کرما آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے اور اس زمانے میں جب مسلمان ہوتے تھے تو اتنے پکے مسلمان ہوئی کہ مسلمانوں کے ہونے کے بعد جہاد میں شرکت کری جہاد میں شرکت کرنے لگے صاحب کرام جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے سب کا بے احترام ہے اور سب کا درجہ پہنچا ہے صحابہ کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو باس کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ باس کہتے ہیں ان کا نام عمر تھا باس کہتے ہیں ان کا نام حسین کا مشہور عبداللہ ہے باوجود اس کی کہ نہ تھی لیکن جہاد میں شرکت کا شوق تھا اس لیے کاغتی میں جب عراق اور ایران فتح ہو رہا تھا تو اس جہاد میں شہید تھے اور وہی شہید ہوئے نابینا تھے اور شریف ہونا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل سورج نازل فرمائی ہے اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ جب نابینا آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ان کا بہت احترام اور اکرام فرماتے تھے ان کو چادر پر بٹھاتے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے جلالین میں لکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی فیہ ربی جب وہ آتے تھے تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اس کو خوش آمدید اور ویلکم کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ملاقات کیا محققین مفسرین کہتے یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں جو جلالین وغیرہ میں ہیں لیکن بہرحال ان کا اکرام کو احترام کرتے تھے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان ممالک میں جو دیکھنے کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کی نشانیاں ان میں ابو نواز کا قصہ آپ کو سنایا کہ انہوں نے بتلایا کہ میں نے یہ وہ اشعار بھی کہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر عجائبات کا ذکر ہے اور فرمایا یہ اشعار ان اشعار میں توبے کو ظاہر کیا کہ میں توبہ کرتا ہوں میں گناہ گار ہوں خطا کار ہوں اے اللہ میری توبہ قبول کرے اور مجھے معاف کر دے فرمائے پر مجھے معافی مل گئی ان اللہ نہیں حق کی معلم جو روح کے نکلنے کا وقت نہ ہو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی توبے کو قبول فرماتے ہیں ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ایک مرتبہ ایک چرواہی سے ہوئی میں نے دل میں سوچا کہ اس چرواہے کو کچھ اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتا دوں تو میں نے اس چرواہے سے کہا جو ایک لڑکا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں اس نے کہا جی میں اللہ تعالی کو جانتا ہوں اچھا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح جانتے ہیں اس نے کہا دیکھو یہ میری چالیس یا پچاس پیڑ بکریاں ہیں اگر میں ان کی نگرانی نہ کروں تو یہ سب پیڑ بکریاں برباد ہو جائیں گی بھیڑیا کھا جائے گا شیر کھا جائے گا کوئی ذبح کر دے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چالیس پچاس بھیڑ بکریوں کی حفاظت اپنے مالک کے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ پوری کائنات جو عجیب ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے ان کی حفاظت ان کی نگرانی اور ان کی پیدائش ایک غیب کی قدرت اللہ و تعالیٰ قدرت والے اللہ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے یہ پورا نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا دیکھیے سب لوگ کہتے ہیں کہ بادل بنتے ہیں سمندر سمندر کی بخارات سے سمندر کے پانی سے گیس اٹھتے ہیں اور اوپر بادل بن کر کے ہمارے اوپر برستے ہیں آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالی نے بادلوں میں کون سی فیکٹری لگائی ہے جس میں یہ نمکین پانی اور کھارا پانی وہاں پہنچ کر یک دم اس فیکٹری میں میٹھا بن جاتا ہے سمندر کا پانی آپ منہ میں لے آپ نہیں پی سکیں گے نمکین اور خراب ہونے کی وجہ سے اور وہی پانی اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی فیکٹری لگی ہوئے ہیں بادلوں میں اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پانی برساتے ہیں تو انتہائی میٹھا پانی انتہائی لذیذ پانی پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں سے پانی برساتے ہیں تو وہ پانی اگر سب ہماری اوپر بہ جائے تو سب ہم غرق ہو جائیں گے ان پانی کو برف کی شکل میں پہاڑوں پر محفوظ کرتے ہیں پہاڑوں پر محفوظ کرتے ہیں تاکہ وہاں گرد و غبار اور خرابی نہ ہو اور صاف ہو اور پھر اس پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی رگوں میں سے اندر سے نکال کر چشمے بنائے ہیں چشموں سے نہریں بنائی ہیں ندیاں بنائی ہیں اور دریا بنائے ہیں اور اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی رگوں کے اندر لا کر کے کنویں کی شکل میں کر دیا ہے تو ہم سے نکالتے ہیں یہ پورا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہاں پھیڑ بکریاں تو ایک آدمی کے بغیر نہیں چل سکتی تو پورا عجیب اور غریب نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بغیر کیسے چل سکتا ہے اور یہ سارا گندا پانی ادھر ادھر کا اور جب سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں جانور اور حیوانات ہیں وہی مرتے ہیں وہی جیتے ہیں وہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو نمکین بنایا اگر نمکین نہ ہوتا تو سمندر کی بدبو کی وجہ سے جو میں لاکھوں جانور مرتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کا رہنا ناممکن ہوتا اللہ نے اس کو نمکین بنایا ہے جس کی وجہ سے نمک میں یہ خاصیت ہے کہ بدبو کو ختم کرتا ہے اس بدبو کو ختم کیا پتہ بھی نہیں چلتا تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا پھر میں نے ان سے کہا یہ تو ماشاء اللہ آپ سمجھ گئے ہیں لیکن یہ بتائیے اللہ تبارک بتانا کیسے ہیں اس نے کہا میں یہ بھی میں جانتا ہوں کیسے ہیں کیوں اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے مخلوق اللہ کی طرح نہیں خالق مخلوق کی طرح نہیں مخلوق خالق کی طرح نہیں یہ کیسے جانتے ہو اس نے کہا یہ بھی بھیڑ بکریوں سے یہی بھیڑ بکریاں میں ان کا مالک مالک مجازی ہوں واقعی مالک نہیں ہوں میں ان کی طرح نہیں ہوں یہ میری طرح نہیں جو خالق حقیقی ہے وہ مخلوق کی طرح نہیں مخلوق اس کی طرح نہیں یہ دیکھو لم یلد ولم ولم یولد احد اس کا ترجمہ بتایا اس لیے حدیث میں سورہ اخلاص کو کریم کے برابر کہا گیا کہ ہم تین مرتبہ پڑھ لیں تو پرانی کریم کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی مثال نہیں ہے اس کی کوئی مثال نہیں لم ولم یلد نہ کسی کا باپ ہے ولم یولت نہ کسی کا بیٹا ہے ولم یق اللہ کفوت عہد اور اللہ تعالیٰ کا مثر کوئی بھی نہیں اس کا ترجمہ بتایا تو بہرحال ایک تو ان ممالک ان ممالک میں جیسے اس ملک میں بھی اس طرح ہے یہ دیکھا ہم نے اور دوسری چیز جو ان ممالک میں ہم نے دیکھی خصوصاً چیز ہے وہ اللہ کیبریری جماعت کا کام ہے تبلیغی جماعت نے بڑی اخلاص کے ساتھ وہاں کام کیا اور وہاں کے لوگوں نے بتایا سب نے یہ بتایا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو ہندوستان کے لوگ وہاں رہتے تھے ان کو بس اتنا معلوم تھا ہم مسلمان ہیں باقی ان کو کچھ معلوم نہیں تھا ہندو اور مسلمان آپس میں شادیاں کرتے تھے ہندو لڑکی مسلمان کے پاس مسلمان لڑکی ہندو کے پاس کہا صرف مسلمانوں میں یہ چیز تھی شراب نہیں پیتے تھے اور خنزیر اور حرام نہیں کھاتے تھے خود ذبح کرتے تھے نام مسلمانوں کی بس تین چیزیں تھیں اور ربیع الاول کے مہینے میں کبھی نیلاج شریف کرتے تھے بس اور کچھ معلوم نہیں تھے نماز روزہ کسی کو کچھ معلوم نہیں کہتے ہیں کہ انیس سو اٹھاسٹھ میں یعنی سکسٹی ایٹ میں سب سے پہلی جماعت زمبیا کی آئی پر زمبیا کی اس جماعت میں وہاں کی امیر صاحب جو بہت متقی اللہ والے آدمی تھے ہم نے دیکھا ان کو بار بار نعمانی صاحب وہ وہ تھے انہوں نے جو وہاں کام شروع کیا کام بڑھتا گیا اور لوگ دین سے متعلق ہوتے گئے اور لوگ صحیح مسلمان بنتے رہے نماز کے پابند روزی کی پابندی اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی جماعت بھی گئی تھی کچھ مدت کے بعد جس میں بھائی پھاڑیا مرحوم رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور پھر جب جماعت گئی تو الحمد اب ہر جگہ جماعت کا کام اور جماعت کے کام کی کثرت ہے جماعت کے اثرات نشانیاں جماعت کا کام جماعت کی برکات ہر جگہ موجود ہے بڑے بڑے تاجر تجارت بھی کرتے ہیں تبلیغ میں بھی الحمد للہ ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو اس کے بعد انہیں عالم بنایا مدرسے قائم ہوئے نئی نئی مسجدیں بن گئیں اور مسلم لیگ کے نام سے مساجد اور کو کنٹرول کرنے کے لیے تنظیم بن گئی اور الحمد للہ دین کا کام بہت شور سے جاری اور ساری ہے اور مسلمان ملک تو نہیں ہے غیر مسلم ملک ہے غیر مسلم اکثریت ہے لیکن الحمد مسلمانوں کو ہر قسم کی آزادی موجود ہے اور ہر دینی کام کر سکتے ہیں بہرحال یہ جماعت کی برکت ہے اس کے بعد پھر علماء کی برکت اور اس کے بعد عام مسلمانوں کی دین کے عاشق ہونے کی برکت ہے ماشاء اللہ وہاں کے لوگ کو دین کے بہت عاشق ہیں یہ کسی کا بیان ہوتا ہے تو الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہزاروں نہ ہو تو سینکڑوں لوگ آ جاتے ہیں اور بعض اجتماعات میں تو ہزار سے اوپر لوگ جمع ہو جاتے ہیں بس اللہ تعالیٰ دین کا ذوق شوق دین کے پھیلانے کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرما دے اور یہ کتاب میں نے سامنے رکھی تھی میں سے چند خطرے میں سناتا ہوں حضرت مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان کے لیے ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری نماز ہے یعنی بیعت کے بعد یہ فرماتے تھے کہ نماز باجماعت تقدیر اولا کے ساتھ پابندی سے پڑھیں جن کو بیعت کراتے تھے ان سے اس کے بعد تیسرا کل